ہم سائے کو لمبا کرتے ہیں پھر چھوٹا کرتے ہیں اسی طرح بارش کو ہم برساتے ہیں مناسب مقدار کے ساتھ مختلف نعمتوں کا ذکر چل رہا ہے ابھی جو آیتیں پڑی گئی اس کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ کی انہیں کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے ان کے ذکر کرنے سے دو مقصد ہوتے ہیں ایک تو جو اللہ سے اور دین سے دور ہیں ان نعمتوں میں غور کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو اس اس کو کو ماننے والے بنے اور جو ماننے والے ہیں پہلے سے جیسے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں میں سے بنایا مسلمانوں میں سے بنایا تو ان کے سامنے نعمتوں کا ذکر کرنے سے مقصود ہوتا ہے شکر ادا کرنا کیونکہ میں اور آپ یہ تمام نعمتیں دیکھ رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں لیکن شکر کی توفیق کم کو ہوتی ہے تو ہیں کہ ان نعمتوں کے ذکر کرنے سے مقصد دو چیزیں ہوتی ہے فکر اور شکر جو نہ ماننے والے ہیں وہ تو نعمتوں میں فکر کر کے غور کر کے ماننے والوں میں سے بنے اور جو ماننے والے ہیں وہ ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں تو اسی میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہے اللہ کی جس نے دو دریاؤں کو سورت ملا کر چلایا ساتھ میں چلتے ہیں دو دریا دو ندی ان میں سے ایک کا حال ہے ایک کا پانی تو نہایت میٹھا شیرین سیراب کرنے والا اور ملکن اور دوسرا پانی جو بالکل اس کے قریب سے بہ رہا ہے وہ کڑوا ہے نمکین ہے وہ جال جاغی جرم معذورا اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے قدرت سے ان دو پانیوں کے درمیان ایک آڑ اور ایک برزخ رکھ دیے جو ایک کو دوسرے کے ساتھ ملنے نہیں دیتی یہ آیت کا ترجمہ ہوا مطلب یہ کہ دنیا میں خطۂ دنیا میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں کھارا اور میٹھا پانی ساتھ میں چلتے حالانکہ اس کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصے طور پر کوئی دیوار بنائی گئی کوئی رکاوٹ آدمی کو نظر آ نہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کی قدرت کاملہ سے وہ دونوں پانیوں کے درمیان ایک ایسی آڑ اللہ کی قدرت کی موجود ہے کہ وہ میٹھے پانی کو کھارے میں اور کھارے کو میٹھے میں جانے نہیں دیتا حالانکہ نہ درمیان میں ہم کو کوئی دیوار نظر آتی نہ کوئی رکاوٹ نظر آتی اور پانی تو ایک پتلی چیز ہے سیلان والی چیز ہے وہ تو ہم یہاں ڈالیں گے تو فوراً دوسری طرف دے جاتا ہے لیکن یہ اتنے بڑے بڑے دریا ساتھ میں دے رہے ہیں اور میٹھا پانی کھارے میں نہیں آتا کھارا جو وہ میٹھے میں نہیں جاتا یہ اس کی قدرت کی کھلی علامت ہے تو نہ ماننے والوں کو اس کی قدرت میں غور کرنا چاہیے وہ کون سی طاقت ہے جو اتنے پانی کی بڑی مقدار کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے روکتی ہے اور جو ماننے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی اور عظمت بیان کرنی چاہیے مفسرین نے بہت سے ایسے مقامات لکھے ہیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جن کی بیان القرآن بہت مشہور ہے حضرت نے اس میں بنگال کے رہنے والے دو علماء کا جو معتبر اور نیک اور صالح لوگوں میں سے ان کا بیان نقل کیا ہے کہ وہاں بنگال میں ارکان سے چاٹگان تک کا جو پورا علاقہ ہے کئی میلوں پر پھیلا ہوا ہے تو ان علماء نے بیان کیا کہ وہاں ارکان سے چار دام تک دو ندیاں چلتی ایک کا پانی بالکل سفید ہے اور دوسرے کا پانی بالکل سیاہ ہے اور جو سیاہ پانی والی ندی دونوں ساتھ میں چلتی ہے اور کئی میلوں تک کا وہ جو سیاہ پانی والی جو ندی اس میں موجے بھی بنتی ہے جیسے دریا میں ہوتی ہے اس کا پانی بھی کھا رہا ہے اور جو دوسری بالکل اس کے ساتھ چلتی ہے ندی وہ سفید ہے اس کا پانی بھی میٹھا ہے تو حالانکہ وہاں درمیان میں کوئی دیوار نہیں بس یہ کالا پانی بھی چل رہا ہے سفید بھی چل رہا ہے لیکن کالا نہ سفید میں آتا ہے اور نہ سفید کالے میں جاتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے اسے تو اور بھی بہت سے مواقع ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دنیا کے وہ تمام مقامات جہاں سمندر کے اندر آ کر ندیاں میٹھے پانی کی ندیاں اور نہریں گرتی وہ تمام مقامات اس آیت کا مستاق بنتے ہیں ہم کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہمارے صورت میں بھی یہ جو ڈومس کا جو دریا ہے اس میں جب بھرتی آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاپی ندی کے اندر بھی پانی آ جاتا ہے پورا بھر جاتا ہے تو یہ جو پانی وہاں کا آتا ہے وہ کھا رہا ہے دریا کا اور اصل جو ندی کا پانی ہے وہ میٹھا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلانے میں دو شکلیں ہوتی ہے ایک تو آزو بازو میں جیسا بھی وہ بنگال والا بتایا اور دوسری شکل اوپر نیچے کی کہ اوپر کھا رہا اور نیچے میٹھا اور کھارا پانی بالکل نیچے تک نہیں جاتا نیچا پانی نیچے والا پانی اوپر سے نہیں ملتا اسی لیے جب وہ دریا میں بھرتی آتی ہے جس کو جوار بھاٹا اردو میں جیسے اپنے آپ بھرتی بولتے ہیں تو ندی جو میٹھے پانی والی ہے دریا میں بھرتی آنے کی وجہ سے اس کا کھارا پانی ان ندیوں پر بھی پھیل جاتا ہے آ جاتا ہے اور جب وقت آتا ہے اس بھرتی کے اترنے کا تو صرف وہ اوپر جو کھارا پانی آیا تو وہی جائے گا اور جو ندی کا اصل پانی وہی رہے گا تو یہ پانی ملتا ہے اور اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کھلی نشانی ہے جس کو یہاں بیان کیا ہے وہ لذیذ خلق مین مان اور اللہ کی ذات وہ عالیشان ذات ہے جس نے پانی سے یعنی منی سے پیدا کیا بشر یعنی انسان کو ہر انسان کی تخلیق منی کے پانی سے ہوئی ہے و شہرا اللہ تعالیٰ نے وہ مقام امتحان میں اس کو ذکر کیا ہے نعمتوں کو بیان کرنے میں کہ انسان تو تو تو اپنی اصل پر غور کر کے پیدا کیسے ہوا تو ایک منی کے ناپاک کچرے سے پیدا ہوا لیکن ہم نے تجھ کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ تو پیدا ہوا تب سے ہم نے تجھ کو خاندان والا بنایا یہ خاندان کا ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے یہ تو جن لوگوں کا خاندان نہیں ہے ان کو پوچھیں تو پتا چلے گا کہ کیا نعمت ہے آدمی جب اکیلا پڑ جاتا ہے تو یہ خاندان کا ملنا اور اسی طرح سسرالی رشتے کا ملنا ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ذکر کیا نصب شریعتی اعتبار سے ویسے ہر انسان کا نصب اس کے باپ سے جڑتا ہے تو باپ کا جو خاندان ہے وہ تو شریع خاندان کہلائے گا جو جس کو ہم ددیالی خاندان بولتے ہیں ددیالی رشتہ باپ دادا اور باپ کے جو بھائی ہیں وہ چچا باپ کی جو بہنیں وہ پھوپیاں ایک تو یہ رشتے دار ہوئے جو ددیالی کہلاتے ہیں اور اسی طرح دوسرے رشتے دار جو ماں کی طرف سے بنتی ہے رشتے داری ننیالی رشتہ تو وہ شرعی تو نہیں لیکن وہ بھی خاندانی ہے آدمی کا اعتبار سے خاندان خاندان وہ وہ کہلاتا ہے ہے جو اس کے باپ کا لیکن عرف میں ماں کا جو خاندان ہے وہ بھی خاندان کہلاتا ہے اتنا ہے کہ ہمارے یہاں یوں بولتے یہ ددیالی رشتے دار اور وہ ننیالی رشتے دار یہ دونوں خاندان کے لوگ تعلقات والے تو ماں کی طرف سے بھی رشتے دار یہاں بنتی ہے نانی نانا ماں کے جو بھائی ہے وہ ماموں جو بہنیں ہیں وہ خالہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو ناپاک قطرے سے ہم نے پیدا کیا اور جو اس کی شان کے پیدا ہوتے ہی خاندان کی خاندانی تعلقات لے کر آتا ہے کیونکہ جو بھی بچہ پیدا ہوا پیدا ہوتے ہی اسی گھڑی میں اس کے خاندان کے لوگ موجود ہیں کیونکہ جس عورت سے پیدا ہوا وہ ماں ہو گئی جس باپ سے پیدا ہوا وہ باپ ہو گیا اور جو چچا بھی ہیں بھی ہیں پیدا ہوتے ہی آدمی کے یہ خاندانی تعلقات لگ جاتے ہیں یہ خاندانی تعلقات آدمی کوئی اپنے طور سے بناتا نہیں ہے ہر آدمی پیدا ہوتے یہ خاندانی تعلقات لے کر آتا ہے یہ تو قدرت کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جس خاندان میں پیدا کیا ہے وہ خاندان کے ساتھ اس کی رشتے داری اللہ کی طرف سے جڑ جاتی ہے وہ کوئی ہمارے قائم کرنے سے قائم بھی نہیں اور ہم اگر اس کو توڑیں گے اس کے خلاف کریں گے تو اس کا وبال بھی ہمارے ذمہ ہے ورنہ کوئی رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے باپ کے بھائی کے ساتھ نہ اتفاقی ہو گئی اب بات چیت چھوڑ دو تعلقات چھوڑ دو تو کوئی بھائی ہونے سے نکلنے والا نہیں وہ تو ہمیشہ بھائی رہنے والا ہے پھر ایک تو یہ نصب والا بنایا اس کو ددیالی اور ننیالی خاندان والا بنایا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور وسیع رہا شہر کے اصل میں عربی میں آدمی کا جو سسرالی رشتہ ہوتا ہے اس کو اپنی آسان زبان میں سسرال والے یہ جو سسرال والا رشتہ آدمی کا قائم ہوتا ہے یہ پیدا ہوتے ہی نہیں ہوتا یہ ہر آدمی اپنے اختیار سے جہاں اس کو ٹھیک لگتا ہے وہاں وہ سسرالی رشتہ قائم کرتا ہے جیسا ہم دیکھتے ہیں لڑکے کی شادی کسی خاندان میں ہوئی کسی خاندان کی لڑکی ہمارے یہاں آئی ہمارے خاندان کی لڑکی کسی اور خاندان میں گئی تو ان میں جو آپس میں رشتہ قائم ہوا سسرالی یہ پیدائشی نہیں ہوتا بعد میں آدمی اپنے اختیار سے قائم کرتا ہے یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے وکان ربو کا قبیرہ اور تیرا پروردگار بڑی قدرت والا ہے وہ اپنی قدرت سے یہ سب تصرفات کرتا ہے اوپر سے جو اب تک چلے نا سائے کو بڑا کرنا چھوٹا کرنا بارش کو برسانا پانیوں کو کھارے اور میٹھے کو ساتھ میں چلانا اسی طرح ایک چھوٹے سے ناپاک قطرے سے اتنے بہترین انسان کو بنا کر اس کو خاندانی رشتے کے ساتھ جوڑ دینا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اب جس ذات کی ایسی زبردست قدرت ہو ایسی عظیم قدرت والی جو ذات ہو تو عقل بھی کہتی ہے کہ اسی ذات کی اطاعت اور فرما برداری ہونی چاہیے عبادت اسی کی ہونی چاہیے لیکن باری تعالیٰ فرما کے دنیا میں بہت سے ایسے نادان لوگ ہیں جو ہماری عظیم قدرتوں کے باوجود بھی عبادت ہماری نہیں کرتے ہیں بلکہ دوسروں کی کرتے ہیں بتوں کی سورج کی چاند کی آگ کی اور ایسی چیزوں کی عبادت کرتے جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے لیکن وہ عقل پر ایسی مات پڑی ہوئی ہے کہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ہم جس چیز کی عبادت کر رہے ہیں جب وہ ہمیں نفع اور نقصان کچھ بھی پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتا تو اس کی عبادت کیسے ہو لیکن نہیں دنیا کا بہت بڑا طبقہ آج بھی آپ دیکھیں تو اسی میں لگا ہوا ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے جو مالا ولا یزر ایسی چیزوں کی عبادت میں انسان لگا ہوا ہے جو نہ انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور مسلمان جس ذات کو مانتا ہے اللہ کو وہ تو ایسی زبردست قدرت والی ہے کہ ہر ایک کا نفع اور نقصان اسے بھی قبضے قدرت میں وہی جو ہم بولتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ سب نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ نفع پہنچانا چاہے وہ نفع ہی پہنچے گا اور سب نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا نقصان ہی پہنچے گا تو عبادت تو اس ذات کی ہونی چاہیے وکان القافر و یہ وزیرہ یہ دنیا میں جو کافر انسان ہے یہ واقعی میں اپنے پروردگار کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہے اطاعت نہیں کرتا کافر انسان اللہ کی مخالفت کر جائے اور اس کو اس کی مخالفت کا بدلہ بہت جلد مل جائے گا وما رسلنا کا اللہ مبشروں و نبیرہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آئے تو اتاری اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قلب اثر دیا تھا جس کے نتیجے میں آپ کا ہمیشہ یہ فکر رہتا تھا کہ سب ایمان والے بن جائے اور آپ اس کے لیے جو انتقال کوشش ہوتی تھی وہ کرتے تھے اور اس کے باوجود لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو بہت اثر ہوتا تھا آپ کے قلب پر تو قرآن میں کئی جگہ پر آپ کو صرف تسلی دینے کے لیے آئے تھے یہ بھی اسی قبیل سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے باوجود یہ مکے والے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں وہی بتوں کی دیوی دیوتاؤں کی عبادت میں لگے لگے رہتے تھے جس کا اثر حضور پر پڑتا تھا کل پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے دنیا میں صرف بشارت سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے یعنی آپ کی ذمہ داری یہی نہیں کہ آپ کسی طرح سب کو مسلمان بنا کر دین اسلام میں داخل کرو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے اور ماننے والوں کو ہماری رضامندی کی جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سنانا ہے اور نہ ماننے والوں کو ہمارے عذاب سے جہنم سے دوزخ سے ڈرانا ہے آپ یہ کام کر رہے ہیں بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے اب یہ اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تو آپ اس کا فکر نہ کیجیے اس لیے کہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے اور اے نبی آپ ان سے یوں بھی کہہ دو کہ کہ تم کم کم سے یہ تو سوچو میں جس دعوت کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کیا میں کوئی دنیا معاوضہ مانگ رہا ہوں اس کے بدلے میں یعنی ایک آدمی دوسرے کی بات اس لیے نہ مانے یہ سمجھ کر کہ یہ تو اپنا مفاد چاہتا ہے اس کی بات مانیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ ان کو کہو کہ میں جس اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اس کے بدلے میں میں تو کوئی کوئی اجرت پیسے نہیں مانگتا کہ میری بات مان لو اور اس کے بدلے میں مجھے اتنی رقم دو نہیں تو پھر خالص جب خیر خائی کے طور پر میں جس دعوت کو لے رہا ہوں اس کو ماننے میں تمہیں کیا ہو سکتا میں تو بس یہ چاہتا ہوں تخیر ربی کہ تم اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم کر لو تو میرا مقصد تو صرف یہی ہے کہ تمہارا تعلق تمہارے رب کے ساتھ قائم ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی غرض لوگوں کے سامنے پیش کی تھی کہ میری دعوت اور توحید کی طرف بلانے میں میری غرض سوائے اس سے کچھ نہیں کہ تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے تو جیسے کوئی مشفق باپ اپنے اولاد کو کہے نا کہ میرا کھانا پینا تو یہ کہ بس بیٹا تم لوگ کھا لو اور پی لو یعنی ان کے کھانے پینے کو وہ اپنی غرض بتاتا ہو تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کی غرض بتا رہے ہیں مجھے اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے بس یہ تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے وہ توکل لگی کیونکہ مشرقین آپ کی بات مانتے نہیں تھے بلکہ آپ کو طرح طرح کی تکلیف پہنچانے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دلائی کہ آپ ان کی ان سازشوں سے گھبرائیے مت بلکہ اس ذات پر توکل کیجیے جس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے یعنی اللہ پر اللہ تعالیٰ ہے اور لا یموت کبھی بھی نہ موت کبھی بھی ان پر موت تاری ہونے والی نہیں تو ایسی عظیم ذات جو ہمیشہ زندہ ہے زندہ رہنے والی ہے کبھی اس پر موت آنے والی نہیں ایسی عظیم ذات پر آپ بھروسہ کیجیے اور جس کا جتنا مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا وہ دنیا والوں سے نڈر اور بےخوف ہو جاتا ہے اس کو دنیا والوں سے کوئی ڈر نہیں رہتا جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور بھروسہ اللہ کی ذات کے ساتھ مکمل ہو جائے وہ سب بھی رقم دی اور اپنے پرور کی تصویر اور تاہمی بیان کیا کیجیے اس سے بھی آدمی کے دنیا کی غم بہت ختم ہوتی ہے اللہ کی تصویر اور تحمیق کو قلب پر جو بوجھ ہو جو الجھنے ہو تو اس کو دور کرنے میں یہ اس کا بھی بڑا اثر ہے مفشری نے لکھا ہے تصویر اور تحمید کا سبحان اللہ الحمد للہ بہت سے لوگ ٹینشنوں میں رہتے ہیں قلب پر وہ غم کی سی کیفیت ساری رہتی ہے تو اس کو دور کرنے کا یہ بھی ایک بہترین علاج ہے جو قرآن سے ثابت ہے کہ سبحان اللہ الحمد للہ آدمی کثرت سے پڑھتا رہے تو اللہ کے نام میں وہ تاثیر اللہ نے رکھی کہ یہ غم آدمی کا چھٹتا ہے اور اس کی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم لاحق ہوتا تھا اس کو تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا یہ کفار کی طرف سے لیکن قرآن میں کئی جگہ پر یہ بات نظر آتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے دور کرنے کے لیے تصویر اور تحمیدی کا حکم دیا ہے کہ پیغمبر آپ تصویر اور تحمید کا اہتمام کیجیے معلوم ہوا آدمی جب اس کا اہتمام کرتا ہے تو یہ الجھن ٹینشنیں جو ہوتے ہیں جو دل پر اور دماغ پر آدمی کے سوار رہتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں وہ کفا بھی جنوبی عبادی خبیرہ اور تمہارا برور گزار بندوں کو بندوں کے گناہوں کے معاملے میں باخبر ہونے کے اعتبار سے کافی ہے بندہ جو بھی گنا کرتا ہے چھوٹا اور بڑا اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ باخبر ہونے کے اعتبار سے کافی مطلب یہ کہ جب ہمارے پاس آئے گا جس کے جتنے گنا ہوں گے ہم پورا پورا حساب کر لیں گے کون ہے وہ اللہ اللہ کی خلق استعمال اور جس نے آسمانوں کو زمینوں کو اور درمیان کی چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا اور پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہو گیا اس طرح کی بھی گزری آسمانوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ زمینوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ درمیان کی فضا کا بھی بادلوں کا بھی اور ان تمام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہو گیا اب یہ چھ دن کیوں لگے تو وہاں بھی بتایا گیا تھا کہ ویسے اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اتنی بڑی ہوئی کہ ان کو تو کوئی بھی چیز وجود میں لانی ہو تو کوئی دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں کہ کوئی چیز بنانی ہے تو اس کے لیے اسباب جمع کرو بھائی ممبر بنانا ہے تو اس کے لیے پتھر لاؤ کاٹنے کے آلات لاؤ جوڑنے کے آلات لاؤ تب جا کر وہ کتنی چیزوں کو جمع کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹی چیز بنا سکیں گے یہ تو مخلوق کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی چیز جو نہیں ہے وجود میں لانی تو کوئی اسباب کی ضرورت نہیں صرف حکم کہنے کی حکم دینے کی ضرورت ہے کن کن تو یہاں بھی یہ ہو سکتا تھا یہ اتنی بڑی کائنات جو اللہ نے بنائی ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی سات آسمان سات زمین جو اتنی بڑی مخلوقات اللہ نے بنائی تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو صرف کن کا حکم دیتے سب ہو جاتا آسمان بھی قائم ہو جاتے زمین بھی وجود میں آ جاتی اور پہاڑ اور چاند سورج جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے کن کہنے کے نتیجے میں ہو جاتے ہیں لیکن قرآن نے یہاں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی کہ اللہ نے چھ دن میں یہ چیزیں پیدا کی یہ چھ دن کا زمانہ کیوں تو مفسرین لکھتے ہیں اصل یہ بتانے کے لیے کہ دنیا یہ کائنات کو جو اللہ نے بنایا ہے یہاں کا نظام فوری طور پر اور جلدی جلدی ہونے والا نہیں یہاں کی سب چیزیں آہستہ آہستہ ہی ہوگی تجریج کو کہ یہ کائنات جو ہم نے بنائی اس کا پورا معاملہ تجریج پر چلے گا آہستہ آہستہ ہوگا یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کے باوجود آسمان اور زمینوں میں تجریج سے کام لیا کہ چھ دن کا عرصہ اس میں گزارا حالانکہ چاہتے تو ایک لمحے میں ہو جاتا یہ گویا مجھے اور آپ کو اور تمام انسانوں کو بتایا جائے کائنات جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہاں کا معاملہ آہستہ آہستہ ہی ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے سے سمجھا دیا اس لیے یہاں کوئی جلد بازی میں اپنے مقصود کو حاصل کرنا چاہے تو اس کی نادانی اور حماقت ہے اب دیکھیے بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی پیدا ہوتے ہی تھوڑی بولنے لگتا ہے چلنے لگتا ہے نہیں سب چیزیں آہستہ آہستہ پہلے تو خود بچے ہونے کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ کوئی آج شادی ہوئی اور کل بچہ آ جائے گا ایسا نہیں ہوگا بلکہ یہ دنیا کے اندر یہ سب چیزیں ایک وقت گزرنے کے بعد وجود میں آتی ہے شادی ہونے کے بعد ایک زمانہ گزرے گا تو بچے کی ولادت ہوگی بچے کا جب ایک زمانہ گزرے گا تو وہ بولنے لگے گا کھانے پینے لگے گا وغیرہ وغیرہ اسی طرح جو دوسری چیزیں ایک آدمی محنت مزدوری کر کے اپنا ذریعہ معاش میں لگتا ہے تو یہ نہیں آج شروع کیا اور کل جو ہے وہ اخبارات میں نام آ جائے کہ تو بہت اونچے لوگوں میں سے نہیں وقت لگے گا اس کو اور وہ بھی جیسی جس کی جیسی تکلیف تو اس دنیا میں چونکہ سب کام تدریجن ہونے والے ہیں آہستہ آہستہ ہونے والے ہیں اس لیے اس کائنات کو بنانے میں بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تجریج سے کام لیا چھ دن کا عرصہ گزارا ورنہ اللہ چاہتے تو ایک ہی لمحے میں ہو جاتا اور یہ جو پھر آگے سمت سوا عرش تو ایک سلطنت جیسے ایک بادشاہ کا تخت ہوتا ہے یہ تخت کی طرح ایک عرش ہے لیکن اس کی کیا حقیقت ہے کیا کیفیت ہے وہ ہم دنیا میں نہیں سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہ روایتوں میں جو آتا ہے عرش کے بارے میں تو عرش اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک چیز ہے لیکن وہ کتنا بڑا ہے تو آپ اس کا اندازہ اس روایت سے لگا سکتے ہیں حدیث کی کتابوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ کہ یہ پوری دنیا پوری دنیا پہلے آسمان کے مقابلے میں وہ ایسی جیسے بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کا چھوٹا سا ہلکا ہو انگوٹھی پہنتے تو وہ جو ہلکا ہو جائے بڑا میدان ہو اس میں وہ ہلکے کو ڈال دو تو یہ دنیا آسمان کے مقابلے میں اتنی ہے اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ساتوں آسمان جس میں یہ زمین بھی آ گئی اور یہ پورے ساتوں حالانکہ پہلے جو پہلے سے بڑا دوسرا دوسرے سے بڑا تیسرا آسمان تیسرے سے چوتھ اسی طرح ساتواں آسمان یہ چھ آسمانوں سے بہت بڑا اور یہ ساتوں آسمان کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں اسی ہے بڑے میدان میں انگوٹھی کا ہلکا ہے اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کی حیثیت کے سامنے یہ کرسی آسمان اور زمین یہ سب کے سب ایسے ہیں جیسے پورے بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا بہت بڑا میدان اس میں انگوٹی کا چھوٹا ہلکا اس کی کیا حیثیت ہے تو یہ تمام آسمانوں کی زمینوں کی کرسی کی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے یہی حالت ہے تو اب یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں رہتی ہے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے تو اب یہ یہ عرش کیسا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز قائم ہے وہ کیسے ہیں تو یہ متشابہات میں سے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی ہے کہ قرآن میں جو محکم آیتیں ہیں اس پر عمل کرو اور جو متشاد آیتیں ہیں اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو اس کی حقیقت کیا ہے اس کو معلوم کرنے کے پیچھے مت پڑھو ورنہ شیطان اس راستے سے گمراہ کر دے گا چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جو علم اربا میں سے چار بڑے اماموں سے ایک امام گزرے ہیں ان سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں استوا سوا عرش آیا ہے کہ اللہ عرش پر جلوہ افروز ہوئے ہیں تو اس کا ہی مانا ہے جیسے دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کوئی عرش ایک تخت جیسا اس پر بیٹھے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے منزہ ہے تو پھر یہ عرش پر جلوہ افروز ہونے کا کیا مانا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ استوا کا عربی لغت میں جو مانا ہے وہ تو ہم کو معلوم ہے لیکن اس کی جو کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح عرش پر جلوہ افروز ہے وہ ہم نہیں جانتے المان ایمان بجی بات ہاں اس پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ قرآن میں العرش لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم اور وہ سوال بدا اور اس کے بارے میں کوئی خود کوریٹ کرنا تحقیق کرنا ہے عرش کیسا ہوگا میرے سمجھنے کے پیچھے پڑنا اور اللہ تعالیٰ اس پر کس طرح جلوہ افروز ہوں گے یہ سمجھنے کے لیے ڈیپ میں جانا یہ بدعت ہے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا عمدہ جواب ہے جو سب نے بہت پسند کیا تو قرآن کی اس طرح کی جو بھی آیتیں ہیں کہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے منزہ ہے مخلوق کے جیسی کوئی بات خالق میں نہیں ہے تو پھر وہ کیسا ہے بس یہ تو جب اللہ اپنا دیدار کروائیں گے تبھی پتا چلے گا باقی قرآن میں یہ جو باتیں آتی ہیں بیٹھنا قائم ہونا ہاتھ چہرہ یہ سب متشابہات میں سے اس میں سلامت اسی میں کہ ہم یوں کہیں کہ اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے ہمارا ایمان ہے اس لیے کہ قرآن میں آیا باقی اس کی تحقیق میں ہم نہیں پڑھتے رحمان خبیرہ کہ رحمان کہ اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھے کہ کہ رحمان رحمان کیا ہے ہے کون اس لیے جب مشرقین سے کہا جاتا تھا کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو تو تعجب سے پوچھتے تھے کہ رحمان کون ہے کیا جس کا تم ہم کو حکم دیں گے ہم سجدہ کر لیں گے اس طرح کہہ کر ان کی نفرت اور بڑھتی تھی ان گفار کی سجدے کی آیت ہے وہ جس طرح سجدے کی آیت پڑھنے سے سجدہ ضروری ہوتا ہے سننے سے بھی ضروری ہوتا ہے تو آپ سب بھی وہ سجدہ کر لینا اس آیت کی وجہ سے مطلب یہ کہ رحمان جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رحمت کرنے والا اب حالانکہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ مکے والے جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن عربوں کی طرف اول نبی بنا کر بھیجے گئے وہ سب کی زبان عربی ہے تو رحمان کا معنی ان کو تو معلوم ہے لیکن یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا یہ اس کو منع کر دیتے کہ یہ رحمان کون سی ذات ہے لغوی معنی تو ان کو معلوم تھا ڈکشنری کے اعتبار سے رحمان کیا ہے وہ ان کو معلوم لیکن ہم مسلمان جس طرح اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں اس میں ایک نام رحمان بھی قرار دیتے اس کا یہ کفار انکار کر دے کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے رحمان کون ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ کسی باخبر آدمی سے پوچھو وہ سمجھائے گا کہ رحمان کون ہے وہ کسی عظیم ذات ہے اس کی کیسی قدرت ہے اس کے کیسے تصرفات ہے کوئی باخبر آدمی سے پوچھو باخبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو آپ پر ایمان لانے والے سچے مخلصین لوگ ہیں ان سے پوچھو تو وہ بتائیں گے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی علیہ وآسخابہ اجمعین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفينا عذاب النار ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیاحت سے بدگزر فرما ہم سب کو تو اپنی رضا والی زندگی سے نواز نوازگے اپنی ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما لے نفس اور شیطان جو ہمارے دشمن اے اللہ ان دونوں دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما لے آج تک اے اللہ بار بار ہمیں میں ڈال کر تیری نافرمانی کروا چکے ہیں اے اللہ آئندہ کے لیے تو ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لے اور ہمارا بسو کے شر سے بھی بچا لے ابلیس اور اس کے لشکر کے شر سے بھی بچا لے ہم سب کے لیے نیچوں کا کرنا آسان فرما دے تیری نافرمانی سے بچنا بھی ہم سب کے لیے آسان فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں سے تو غفلتوں کو ختم فرما گناہوں کے تقاضوں اور جذبات کو ختم فرما دوا میں ذکر و دوا میں دعت والی نعمت نصیب فرما ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تجھ سے غفلت اور تیری معاشیت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما ہمارے دلوں کو تو اپنی یاد سے آباد فرما اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما اپنا قرب نصیب فرما اپنی محبت اور معرفت کے انوار کو منور فرما ہر طرح کے شکوک اور شبہ کی تاریخیوں سے حیوانیت اور شہوانیت کے غلبوں سے اور ان کی تاریخیوں سے اے اللہ تو ہمارے قلوب کو پاک اور صاف فرما حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت نصیب فرما آپ کی سنتوں کا مکمل ابتباع نصیب فرما سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور سنتوں پر ہی مرنے کی ہم سب کو سعادت اور توفیق نصیب فرما تمام یہ اعمال میں اخلاص اطلاع سنت احتساب کی کیفیت اور اس کا پورا پورا استحصار ہم سب کو نصیب فرما اے اللہ تو ہمیں ہمارے ماتاتوں کو تمام متعلقین کو صحت قوت آفیت اور سلامتی نصیب فرما دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے خوشیوں سے مالا مال فرما ہر طرح کے شر سے فتنوں سے آزمائشوں سے بیماریوں سے بالخصوص مہلک بیماریوں سے ہماری اور تمام متعلقین کی پوری پوری حفاظت فرما ہمارے رزق میں بھی برکت اور عطا فرما حلال کشادہ روزی کو ہمارے لیے آسان فرما ہمارے لیے ہمارے ماتحتوں کے لیے کفایت اور کفالت کا ذریعہ بنا اے اللہ تو ہمیں اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا مخلوق کی محتاجگی سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما ہمیں تو اپنے دینے والے بندوں میں سے بنا اے اللہ لینے والوں میں سے نہ بنا اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی تو نیک اور صالح بنا ان کی طبیعتوں میں اے اللہ تو صلاح مقدر فرما ان کو تو تیرا بھی اور ہمارا بھی مکمل متی اور فرما بردار بنا دے پاکیزہ اخلاق سے اچھے اعمال سے علوم نافیات سے ان کو نواز دے ماحول کے بگاڑ اور گندگیوں سے گندی عادتوں سے گندی دوستیوں سے اور بالخصوص موبائل کے شر اور فتنوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما تیرے بہت سارے بندے جو پریشانیوں کا شکار ہے تو ہر ایک کو جانتا ہے ہر ایک کی پریشانی کو جانتا ہے اور تیرے قبضے قدرت میں پریشانیوں سے نجات دینا ہے اے اللہ تو اپنے بندوں کو آفیت نصیب فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما جو جیلوں میں بند ہیں انہیں رہائی عطا فرما جو بے گھر ہیں یا جن کے گھر تنگ ہے ان کے لیے وسعت والے گھروں کے اسباب مہیا فرما جن جو بے روزگار ہے یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے لیے برکت والے حلال روزی کو آسان فرما بے جوڑوں کو نیک جوڑا بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جن کے اولاد نا فرمان ہے اے اللہ تو ان کو تیرا بھی اور ان کے ماں باپ کا بھی مصیب اور فرما بردار بنا دے ماں باپ والی نعمت کا ان کو احساس نصیب فرما قدردانی کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جس کی جو ضرورت ہو اپنے فضل سے پورا فرما اور جس کی جو پریشانی ہو اپنی قدرت سے اس سے نجات عطا فرما ہمارے مظلومین بھائیوں کی بھرپور مدد فرما ظالموں کے ظلم کا سلسلہ ختم فرما خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ کا قیام مقدر فرما دشمنان اسلام کے مقابلے میں انہیں غلبہ عطا فرما اپنوں کے شر اور غداری سے اور غیروں کے شر اور سازشوں سے اے اللہ تو ان کی پوری پوری حفاظت فرما اس ملک میں بھی اے اللہ تو امن و امان کو عام فرما غلط جماعتوں کی شر سے سازشوں سے یہاں کے بچنے والے لوگوں کی بالخصوص مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما شاعر اسلامیہ کی بھی پوری پوری حفاظت فرما ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ان ظالمین کو کفار اور مشرقین کو ہم پر مسلط میں فرما یہاں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں ان کے دلوں میں جو جو حاجتیں اور تمنائیں ہیں محض اپنے فضل سے پورا فرما اور جس کی جو پریشانی ہو اس کو نجات عطا فرما حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر اور بھلائیں آپ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جتنے شرور اور فتن سے پنا چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور کفیل میں قبول فرما سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين